ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے ذرا ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں ذرا ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے میری واجب القدر امت مسلمہ کی غیور ماؤ بہنوں اور بیٹیوں ہماری آج کی نشست کا موضوع قرآن پاک کی مختصر سی صورت سورہ آثر ہے مکت المکرمہ میں نازل ہونے والی یہ مختصر صورت جو کہ تین آیات چودہ الفاظ اور اڑسٹھ حروف پر مشتمل ہے لیکن پڑھنے والے اگر اس صورت کو دل سے پڑھیں اور سمجھنے والے اگر اس صورت کے معانی پر غور کریں اور اس صورت کی تشریحات پر غور کریں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا پورا کا پورا خلاصہ اس صورت میں موجود ہے انسان کی زندگی کا خلاصہ اس صورت میں موجود ہے انسان کی کامیابی کے چار راستے کہ جن سے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے وہ چار دستور اور منشور بھی اسی صورت میں موجود ہیں یہ صورت پوری انسانیت کی تاریخ بیان کرتی ہے یہ سورت پورے زمانے کے اتار چڑھاؤ کو بیان کرتی ہے اللہ رب العزت نے اس مختصر سی صورت میں پورا کا پورا نظام بیان فرما دیا ذرا غور کیجئے اس صورت پر فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی مخترین نے لکھا ہے یہاں اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی ہے زمانے سے کیا مراد ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا یہاں پر زمانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے اس لیے کہ وہ انسانیت کے لیے کمالات کا اور فضائل کا زمانہ تھا خیر القرون تھا بہت کامیابیوں والا زمانہ تھا پوری انسانیت کے لیے کامیابی کے دستور اسی زمانہ میں وضع کیے گئے اسی زمانہ میں کائنات کے بہترین افراد زمین پر آئے اسی زمانہ میں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کے نظام کو بدل کر ڈرس دیا اس لیے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا برباد ہونے کو جا رہی تھی دنیا تباہ ہونے کو جا رہی تھی انسانیت قیامت کے انتظار میں تھی لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دنیا کے حالات کو بدل ڈالا زمانے کے حالات کو بدل ڈالا انسانیت کو بدل ڈالا زمانے کے مرد کو بدل ڈالا زمانے کی عورت کو بدل ڈالا زمانے کے بچے کو بدل ڈالا ہر ایک کو امن دیا ہر ایک کو منشور دیا ہر ایک کو دستور دیا ہر ایک کو حقوق دیے ہر ایک کو فضائل دیے پیارے آقا نے انسانیت کو انسانیت سکھائی اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں یہ زمانہ اتنا پیارا ہے کہ رب نے قرآن کی آیت میں اس زمانے کی قسم کھائی کہ والعصر مجھے قسم ہے اس زمانے کی بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں پر اثر سے مراد اثر کی نماز ہے اس لیے کہ جو قسم کھائی جاتی ہے انسان جب قسم کھاتا ہے تو قسم سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسی ذات یا ایسی چیز کی قسم کھائی جائے کہ جس کا نام لے کر انسان غلط بات نہ کر سکے حقیقت سے ہٹی ہوئی بات نہ کر سکے اس لیے انسان رب کی قسم کھاتا ہے آج تو قسمیں کھانے کی عادت بن گئی تھوڑی تھوڑی بات پر رب کی قسم اللہ کی قسم او اللہ کی بندیوں او اللہ کے بندوں ذرا دیکھو تو صحیح کس رب کا نام لیتے ہیں جب چھوٹا سا جملہ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے رب کی قسم ہے یہ چھوٹا سا جملہ زبان سے نکلتا تو ہے لیکن ذرا سوچو تو صحیح اللہ یہ کتنا پیارا نام ہے کتنا بڑا نام ہے کائنات کا سب سے بڑا نام ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اس رب کے ہاتھ میں ہے وہ رب مالک الملک ہے وہ رب توت الملک من تشاؤ و تنزع الملک من من تشاؤ و تعز من تشاؤ و تذل من تشاء وہ رب عزتوں کا مالک ہے وہ رب ذلتوں کا مالک ہے وہ رب زندگی دینے والا ہے وہ رب موت دینے والا ہے وہ رب رزق دینے والا ہے وہ رب سانس دینے والا ہے خدا کی قسم رب کے حکم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے دن رات انسان موت اور زندگی کی کشمکش میں رہتا ہے ایک سانس اوپر سے آتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ واپس یہ اندر کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن وہ رب کے حکم سے جاتا ہے انسان جب کوئی روٹی کا لکما کھاتا ہے وہ رکما حلق میں اندر پھنس جائے یا حلق سے وہ کھانے کی کھانے کی کی سے کسی اور طرف چلا جائے انسان مر جائے لیکن وہ رب اس لکمے کو ٹھیک ٹھیک حلق کے اندر سے اتار کر پیٹ تک لے جاتا ہے انسان جب پانی کا گلاس پیتا ہے گرمیوں میں کتنی شدت ہوتی ہے کتنی پیاس لگتی ہے لیکن ذرا غور تو کرو یہ پانی کا گلاس گلاس رب کے حکم سے پیاس کو بجھاتا ہے اگر یہی پانی جب منہ میں جائے اور حلق کے اندر کسی اور رگ کے اندر اتر جائے انسان فوراً مر جائے لیکن رب اس پانی کو انسان کی پیاس کے بجانے کا ذریعہ بناتے ہیں پانی پیٹ میں چلا گیا اب اگر یہ پانی پیٹ میں جا کر رک جائے رب اس کو پیشاب بنا کر نکالے نا تب بھی انسان مر جائے انسان تو ایک پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے پانی پینے میں بھی انسان کو موت پانی کے نکلنے میں بھی انسان کو موت لیکن اس رب کو دیکھو وہ رب ہے وہ سب چیزوں کا مالک ہے جس زبان کو ہلا کر رب کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تھوڑا سا جسم لڑکتا نہیں ہے تھوڑے سے ہاتھ کامتے نہیں ہیں اللہ کتنا بڑا نام ہے اللہ ذرا دل سے لے کر تو دیکھو دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے اللہ کا نام کائنات میں لے کر تو دیکھو ساری کی ساری کائنات تھمتی ہوئی اور سمٹتی ہوئی نظر آتی ہے آسمان بھی اس نام سے ہل جاتے ہیں زمینیں بھی اس نام سے کاپ جاتی ہیں لیکن اے انسان یا ایوہل انسان ما کب رب کل کریم اور ظالم انسان تو نے رب کو بھی کھلونا بنا دیا رب کے نام کو بھی کھلونا بنا دیا تو نے اپنی غلاظتوں کے لیے رب کے نام کو استعمال کیا تو نے اپنے جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے رب کے نام کو استعمال کیا تو نے بچوں کو لوڑیاں دینے کے لیے رب کے نام کو استعمال کیا تو نے بچوں کو ہنسانے کے لیے رب کے نام کو استعمال کیا تو نے لوگوں میں لطیفے کرنے کے لیے رب کے نام کو استعمال کیا ظالم تو نے تو تعجب کے لیے بھی اللہ کے نام کو استعمال کیا کتنا بڑا ظلم ہے آج مزاق کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اللہ کیسی شان کی بات ہے ظالموں تم نے مزاق کے اندر رب کا نام لے لیا یہ تو نام ایسا نام تھا جو زمینوں پر پڑا تو زمینیں ہل جائیں جو سمندروں پر پڑے تو سمندروں کے پانی خشک ہو جائیں جس نام کے مقابل کوئی نام نہیں تھا لیکن وہ نام مزاق بن گیا وہ نام قسم بن گیا وہ نام ہنسانے کا ذریعہ بن گیا غلازتوں کی بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کے جھوٹ پر کہہ دینا سبحان اللہ کتنا اچھا جھوٹ بولا ہے کسی کی غلط بات پر کہہ دینا ماشاء اللہ دیکھو تو صحیح میرا بیٹا کیسا گانا گاتا ہے ظالم زبان گر کیوں نہیں جاتی اس زبان کو تالے کیوں نہیں لگ جاتے کہاں گانا گانا اور کہاں خدا نخواستہ ماشاء اللہ کا نام لینا اللہ کا نام لینا لیکن انسان بھول گیا میں بھول گیا سب بھول گئے کہ وہ رب جو ہمیں دکھا رہا ہے وہ رب جو ہمیں سانسیں دے رہا ہے وہ رب جو میری زبان کو چلا رہا ہے وہ رب جو آپ کے کانوں تک آواز کو پہنچا رہا ہے وہ رب جو زندگی دے سکتا ہے خدا کی قسم اتنا قادر ہے کہ میں اور آپ جہاں پر بیٹھے ہیں ابھی ہم یہیں پر مر جائیں اور مٹی کا ڈھیر ہو جائیں اس رب کا نام ہمارے لیے مذاق بن گیا ٹک میں کھانے میں رب کا نام کتنا ہم دن رات اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں اپنی مذاقوں میں اپنے فونوں پر اپنے میسجوں پر غلط باتوں پر گناہ کے کام کرنے پر کہنا کہ انشاءاللہ میں کروں گا مر کیوں نہیں گیا انسان ختم کیوں نہیں ہو گیا یہ انسان جس نے رب کی توہین کر ڈالی ہم کافروں کے دشمن بنے کہ یہ کافر ہیں ہمارے رب کو نہیں مانتے ہم کافروں کے دشمن بنے کہ یہ کافر ہیں ہمارے قرآن کو نہیں مانتے ہم کافروں کے دشمن بنے کہ یہ کافر ہیں ہمارے پیارے آقا کے نام کو نہیں مانتے لیکن ہم کتنے بڑے کافر ہو گئے کہ ہم نے رب کو مان کر رب کے نام کی احانت کی ہم نے رب کو سمجھ کر رب کے نام کی توہین کی کبھی کسی نے سوچا اللہ کہتے ہوئے کہ یہ الف لام اور لامحہ کے ساتھ ملا ہوا لفظ کتنا بڑا لفظ ہے یعنی قلوبہم کلو بہم کیا بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے نام سے لوگوں کے دل ہل جاتے کاپ جاتے لوگوں کے دل وجلت قلوبہم کلو بہم دل ان کے کاپ جاتے ہل جاتے لیکن نہیں آیا وہ وقت نہیں سمجھا رب کو ہم تو کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے کافر ہمارے رب کی اتنی توہین نہیں کرتے ہوں گے جو رب کو رازق نہیں سمجھتے جو رب کو زندگی اور موت کا مالک نہیں سمجھتے جو رب کو عزت اور ذلت کا مالک نہیں سمجھتے جو رب کی جنتوں میں جانے والے نہیں ہیں وہ بھی رب کے نام کی اتنی توہین نہیں کرتے کہ جتنا ہم توہین کرتے ہیں ہم دن رات اللہ کے نام کو کن کن غلط کاموں میں استعمال کرتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے ڈر جاؤ ڈر جانے کا وقت ہے ڈرنے کا وقت ہے عذاب آ رہے ہیں رب کا آسمان عذاب برسا رہا ہے لوگوں پر روزیاں تنگ ہو رہی ہیں فصلوں پر فصلیں برباد ہو رہی ہیں طوفانوں پر طوفان امٹ رہے ہیں قتل و غارت گری کے بازار گرم ہے ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے دیکھو تو صحیح بچوں کے ہاتھوں سے مائیں قتل ہو رہی ہیں بیٹوں کے حالد ہاتھوں سے باپ قتل ہو رہے ہیں بھائیوں کے ہاتھوں سے بہنیں ذبح ہو رہی ہیں شوہروں کے ہاتھوں سے بیویاں مر رہی ہیں عزتوں کے جنازے نکل رہے ہیں گھروں میں ناچا کیا ہے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں بہنیں بھائیوں کی بھائی بہنوں کے دشمن بن چکے ہیں اولاد والدین کی دشمن بن چکی ہے ایک دوسرے کے خلاف ہر کوئی زبان لے کر زبان کے نشتر لے کر چل پڑا ہے یہ سب رب کے عذاب ہیں روزیاں تنگ ہو گئی ہیں لوگ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں لوگ پٹڑیوں پر سر رکھ کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں آج کے اخبارات کی مین سرخیوں پر تصویر لگی ہوئی ہے کھانے وال کے ایک مرد اور عورت کی تصویر جنہوں نے ریل کی پٹڑی پر بیٹھ کر اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لی اس لیے کہ پیارے آقا کی امت کے اس خاندان کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں تھا بچے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں تھی اپنی عزت بیچنے کے سوا دنیا میں چلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے انہوں نے پٹری پر بیٹھ کر جان دے دی پیارے پیارے معصوم بچوں کی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ایک ماں کی اور ایک باپ کی تصویر اخباروں پر چسپا ہے لیکن کس کا دل ہلے کون روئے اس بات پر یہ سب کچھ کس لیے ہے اس لیے کہ رب کا نام بھلا دیا زمین کے ذرے ذرے پر رب کے نام کی توہین کر رہے ہیں رب کے عذاب اتر رہے ہیں خدا کی قسم آج ماؤ کے سامنے ان کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں لیکن ماؤ کے دل پر جون تک نہیں ریکتی ان کا دل تک نہیں کانپتا کہ بیٹیاں جہنمی بن گئی بیٹے جہنمی بن گئے کس لیے اس لیے کہ رب کے نام کی عظمت نہیں رہی رب کے نام کو مانتے رب کا تصور کرتے رب کی طاقت کا پتا ہوتا اور مذاق کے اندر کہتے کہ اللہ اللہ ایسی بات کیوں ہو گئی ماشاء اللہ ایسا کیوں ہو گیا سبحان اللہ یوں کیوں ہو گیا مذاق کی باتوں میں رب کا نام لیتے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کی قسمیں کھاتے بچوں کے جھولوں کا نام اللہ اللہ رکھتے اللہ اکبر کبیرہ کتنے بڑے ظالم بن گئے ہم لوگ ولاسر رب نے قسم کھائی رب کے ہاں جو چیز بڑی ہوگی رب اسی کی قسم کھائے گا لوگ کہتے ہیں کہ اثر سے مراد اثر کی نماز ہے رب نے اثر کی نماز کی قسم کھائی ہے اس لیے کہ یہ نماز بھی بہت اہمیت والی ہے پیارے آقا نے فرمایا منفا انما پھکا بیرا مالو کہ جس شخص کی اثر کی نماز پزا ہو گئی جس شخص کی اثر کی نماز رہ گئی کو اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اس کی اولاد بھی تباہ ہو گئی ماؤ ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کر تصور تو کرو کسی ماں کا لگتے جگر مر جائے اس کی تو دنیا ویران ہو جاتی ہے لیکن پیارے آقا کی زبان سے سنو پیارے آقا نے فرمایا جس کی اثر کی نماز قضا ہو گئی جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی اس کا مال بھی تباہ ہو گیا اس کی اولاد بھی برباد ہو گئی اس کی اولاد بھی تباہ برباد ہو گئی پیارے آقا کی زبان حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی پیارے آقا کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی پیارے آقا نے فرمایا تو ضرور ایسا ہے جس کی اثر کی نماز چلی گئی گویا اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ اس کا مال و جان سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اسی طرح قرآن پاک میں اثر کی نماز کی تاکید آئی الصلوات والصلاة الوسطى حفاظت کرو نمازوں کی اور صلاة وسطی کی خصوصاً حفاظت کرو اثر کی نماز کی حفاظت کرو غزوہ خندق کے موقع پر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز اثر قضا ہو گئی پیارے آقا کے دل پر اتنا شاپ گزرا اتنا صدمہ ہوا پیارے آقا کو دعا نہ فرمانے والے پیارے آقا جن کو پتھر مارے گئے زبان سے بدوا نہیں نکلی جن کے بچوں کو مارا پیٹا گیا زبان سے بدوا نہیں نکلی جن پر غلازتوں کے ڈھیر ڈالے گئے زبان سے بدوا نہیں نکلی جن کی پیاری بیوی پر تہمتیں لگائی گئی لیکن زبان سے بدوا نہیں نکلی لیکن جب نماز اثر رہ گئی پیارے آقا نے بدوا فرمائی کہ ربا ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے میری نماز اثر رہ گئی پیارے آقا کو اس نماز اثر سے بہت عشق تھا بہت محبت تھی اس لیے مفسرین فرماتے ہیں رب نے بھی اس اثر کی قسم کھائی اثر کے وقت کی قسم کھائی اثر کی نماز کی قسم کھائی اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اثر سے مراد زمانے کی تاریخ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام سے لے کر آسمان اور زمینوں کے بننے سے لے کر قیامت کے دن تک کے سارے حالات ایسے ہیں جیسا کہ انسان کی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے اس لیے رب نے زمانے کی قسم کھائی زمانے کی تاریخ کی قسم کھائی زمانے کے حالات کی قسم کھائی زمانے کے معاملات کی قسم کھائی زمانے کے معمولات کی قسم کھائی زمانے کی فتوحات کی قسم کھائی زمانے کے فسادات کی قسم کھائی زمانے کے عقائد و کردار کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے سب چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان انسان الفی خسر اور کامیابیوں کے اندر اکڑنے والے اور مکان بنا کر خوش ہونے والے اور تھوڑی سی دنیا میں عزت پا کر خوش ہونے والے انسان سن رب سارے زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے وہ رب جس کے سامنے قوم عاد اور سمود کی عزتیں بھی ہیں ان کی بربادیاں بھی ہیں وہ رب جس کے سامنے فرعون کی سلطنت بھی ہے اس کا غرق ہونا بھی ہے وہ رب جس کے سامنے قارون کے زمانے بھی ہیں اور اس کا زمین میں دھسنا بھی ہے وہ رب جس کے سامنے بڑی بڑی بادشاہتیں بھی ہیں اور ان بادشاہتوں کا ختم ہو جانا بھی ہے وہ رب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اپنے تجربہ اور علم کی روشنی میں قسم کھاتا ہے ان الانسان لفی خسر کہ بے شک یہ تمام کے تمام انسان خسارے میں تھے ناکام تھے نامراد تھے ان انسان الفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے خسارے میں رہا انسان رب نے سارے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ابی آمنو واملاتی و تواسو بالحق ہفتی بالصبر ہاں رب نے پورے زمانے کی انسانیت کی ہسٹری کو تاریخ کو ان کے حالات معمولات عقائد اور کردار کو ان کی تمام چیزوں کو دیکھ کر خلاصہ نکالا انسانیت کا فرمایا تمام کے تمام انسان ناکام ہیں خسارے میں ہیں اللہ آمنو مگر چار قسم کے افراد جنہوں نے چار اصول اپنا لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو چار اصولوں پر ڈھال دیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں ان چار چیزوں پر لگا دی وہ صرف کامیاب ہوئے باقی سارے کے سارے خسارے میں ہیں یہ رب کہہ رہا ہے یہ دنیا کا کوئی دانشور یہ دنیا کا کوئی کالم نگار یہ دنیا کا کوئی عقل مند انسان نہیں کہہ رہا بلکہ اس دنیا کا اس کائنات کا خالق رب کہہ رہا ہے فیصلہ فرما رہا ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے مگر چار کام کرنے والے لوگ خسارے سے بچ گئے جس کو بھی بچنا ہے اس خسارے سے اسے چار کام اسے چار اصول چار چیزوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی اور حقیقت میں دینی ہوگی دل سے دینی ہوگی تب وہ کامیاب ہو جائے گا ورنہ ناکام ہے اس لیے دنیا کی تاریخ پر نظر کرو فرعون اسی ہزار مہذب شہروں پر حکومت سونے چاندی کے محلات دنیا کی جو نعمت چاہے ہر نعمت حاصل کر سکتا ہے لیکن رب نے کہا ناکام قارون جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کے قافلے چاہیے رب نے کہا ناکام قوم سمود اور آپ جن کی عمارتیں دیکھنے کے لیے انسانوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں چندیا جائیں رب نے کہا ناکام سب کے سب ناکام چلے گئے دنیا کے اندر حکومتیں کرنے والے دنیا کی زیب و زینت کو اپنانے والے دنیا کے اندر بڑے نام پیدا کرنے والے آج کے وہ سیلیبریٹیز جن کے نام اخبارات میں چھپے جن کے چرچے ٹی ویوں پر آئے جن کے نام ہر زبان پر ہوں جن کو دیکھ کر لوگ اپنی زلفیں سوارتے ہوں رب نے کہا الانسان لفی خسر سارے کے سارے خسارے میں چلے گئے ناکام ہو گئے ختم ہو گئے مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا مال سالیہ کیے اچھے کاموں کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی یہ چار کام کرنے والے کامیاب ہو گئے والعصر قسم ہے زمانے کی اور بعض مفسرین نے کہا یہاں اثر سے مراد انسان کی اپنی زندگی ہے رب نے انسان کو جو زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی ہے رب کے ہاں بھی بہت قیمتی ہے انسان کے لیے بھی سب کچھ یہی زندگی ہے ہاں حقیقت یہی ہے کہ انسان کے پاس یہی زندگی ہے یہی جمع پونجی ہے انسان کی زندگی کے کئی حالات ہیں انسان کی زندگی پر آنے والے کئی ادوار ہیں کئی دور ہیں پہلے انسان کی زندگی عالم اروا میں ہے کہ جب انسان روح تھا رب نے روح کو پیدا فرمایا اس روح کو رب نے مسلمان فرمایا وہ روح بھٹکتی رہی وہ روح پھرتی رہی پھر عالم ارحام آیا رب نے اس روح کو ماں کے پیٹ میں رکھ دیا ماں کے رحم میں رکھ دیا یہ عالم ارحام تھا جو نو مہینے کا عالم ارحام تھا انسان کی روح ماں کے جسم میں آ گئی ماں کی ماں کے رحم میں آ گئی ماں کی بچہ دانی میں آ گئی یہ بھی پورا کا پورا عالم تھا انسان اس عالم میں دیکھتا بھی تھا انسان اس عالم میں سنتا بھی تھا انسان اس عالم میں کھاتا بھی تھا انسان اس عالم میں پیتا بھی تھا رب عالم ارحم سے انسان کو عالم عالم دنیا میں لے آیا اب اس عالم دنیا میں جب انسان آیا تو نہ جسم پر کپڑے تھے نہ ہاتھ میں دولت تھی کوئی بھی چیز نہیں تھی میں بھی پیدا ہوا آپ بھی سب پیدا ہوئے جب ہم ماں کے پیٹ سے آئے دنیا کے اندر آئے عالم دنیا میں آئے تب ہمارے پاس کوئی پونجی نہیں تھی کچھ نہیں تھا ہاتھ تھی تو ہمارے پاس ہماری زندگی تھی پتا نہیں کس کی کتنی زندگی تھی کسی کی تیس سال کسی کی پچیس سال کسی کی پندرہ سال کسی کی ساٹھ ستر سال ہر کسی کے پاس تھوڑی سی عمر ہے تھوڑی سی چیز اللہ رب العزت نے اس کی مٹھی میں دے دی اس کو دے دیا کہ جاؤ اب یہ عالم دنیا ہے میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے تمہیں ایک چیز دے دی ہے وہ چیز ہے تمہاری زندگی وہ تمہاری عمر ہے اب جاؤ اس زندگی کو اس دنیا میں کھپاؤ قبر تک کھپاتے چلے جاؤ قبر کے بعد تمہارا ایک اور عالم شروع ہو جائے گا جس کو عالم برزک کہا جائے گا لیکن یاد رکھو جب عالم اروا میں تھے تب میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا تھا اس لیے تم سے کچھ نہیں پوچھا جب عالم ارحام میں تھے میں نے تمہیں کچھ نہیں دیا تھا اس لیے تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا لیکن یہ عالم دنیا بڑا خطرناک ہے سب سے زیادہ خطرناک عالم ہے اس لیے کہ رب نے زندگی دے دی رب نے اپنی نیابت دے دی رب نے قرآن دے دیا رب نے ایمان دے دیا اب کہا جاؤ یہ زندگی کی پونجی ہے اس پونجی کو کھپاتے چلے جاؤ جس چیز پر اس پونجی کو لگاتے چلے جاؤ گے میں تمہارا کاؤنٹ کرتا چلا جاؤں گا میں تمہاری چیزوں کو شمار کرتا چلا جاؤں گا ایک کتاب ہے جس کتاب میں تمہارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سانس لکھتا چلا جاؤں گا اب عالم برزخ آ جائے گا تب تمہاری زندگی کی یہی کتاب عالم برزخ میں کام آئے گی پھر عالم حسر آ جائے گا تب تمہاری کتاب اس عالم حسر میں کام آئے گی اب جس نے اس زندگی کی پونجی کو اپنی سانسوں کو اپنے وقت کو ہاں میری ماؤ بہنوں خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں اپنے لیے کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ وقت بڑا قیمتی ہے یہ زندگی کی سانسیں بڑے قیمتی ہیں وہ مائیں بہنیں وہ مائیں بہنیں خوش ہو جائیں وہ بیٹیاں خوش ہو جائیں جن کو رب نے یہ نعمت دی کہ ان کے شوہر ان کے خامد ان کے بھائی یا ان کی اولاد میں سے کوئی دین کا کام کرتا ہے مدرسے میں پڑھتا پڑھاتا ہے قرآن پڑھتا ہے دیکھو تو صحیح اس کی زندگی کی سب سے قیمتی پونجی کیسے کام میں لگتی چلی جا رہی ہے آج دیکھو دو ماؤں کا موازنہ کرو ایک ماں ہے جس کا بیٹا یورپ میں چلا گیا جس کا بیٹا دن رات لاکھوں روپے کماتا ہے لاکھوں کی جاگیریں بناتا چلا جاتا ہے لوگ اس ماں کو حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کتنی کامیاب ماں ہے جس کا بیٹا اتنا کامیاب ہو گیا کہ یورپ میں چلا گیا اتنی ترقیاں کر گیا جس کے پاس یورپ کے پاس پاسٹ ہیں جس کے پاس پلاٹ ہیں جس کے پاس زمینیں ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے دوسری طرف ایک مسکین سی ماں ہے جس ماں کا ایک بیٹا ہے جو مدرسے میں قرآن قرآن پاک پاک پڑھتا ہے پھر اسی کو پڑھاتا روکی روکھی سوکھی پر گزارا چلتا ہے کسی کا بیٹا ہے مجاہد ہے دن رات دین کے تحفظ کے لیے قرآن کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو لے کر پھرتا ہے لوگوں کو قرآن کی دعوت دیتا ہے لیکن ماں کے پاس مہینے کے بعد آٹھ دس ہزار روپے بڑی مشکل سے لاتا ہے اما گزارا کر اما روکی سوکی کھا اما چھوٹا کپڑا پہن اما تھوڑا بہت کھا اما سالن کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ملا روکی سوکی کھا کر کر گزارا گھر کا اپنا اپنا نہیں نہیں ہے ہے مکان جاگیر اپنی نہیں ہے ان دونوں ماؤں کو بٹھا کر دیکھو دنیا کہے گی یہ ماں کامیاب ہو گئی جس کا بیٹا یورپ میں چلا گیا جس کا بیٹے نے جاگیریں بنا لی جس کے بیٹے نے جائیداد بنا لی دوسری ماں کو تو کچھ نہیں ملا اس کا بیٹا تو ملا بن گیا داڑھی والا بن گیا جس کا زمانے میں کوئی نام و نشان نہیں جس کا زمانے میں کوئی مقام نہیں لیکن اللہ کی قسم قرآن پاک کو کھولو رب قسمیں کھا کر کر کہے گا ان انسان الفی خسر یہ ماں جو خوش ہو اکڑ کر بیٹھی ہے میرا بیٹا یورپ میں چلا گیا اس ماں سے پوچھ اما بیٹا تیرا صبح اٹھتا ہے صبح اٹھنے کے بعد اس کی زندگی کی گھڑی چلنا شروع ہوتی ہے وہ کافروں کے کتے نہلاتا ہے وہ بے پردہ عورتوں کو دیکھتا ہے وہ بدکار عورتوں کے ساتھ اپنا منہ کرتا ہے وہ دن رات رب کے کے نافرمانوں ساتھ گزارتا ہے رب کا انکار کرنے والوں کی نوکریاں کرتا ہے وہ لوگ جنہوں نے رب کا انکار کر دیا ان کی نوکریاں کرتا ہے ان کے برتن مانجتا ہے ان کی ڈرائیوریاں کرتا ہے دن رات رب کی نافرمانیوں کے اندر گزرتے ہیں صبح سے شام تک اس بیٹے کی کتاب میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے کتاب اس کی بھی بن گئی دوسری طرف اس مسکین ماں کو دیکھو جس کا بیٹا صبح اٹھتا ہے نماز ادا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں نماز لکھی گئی دن رات بھاگ دور کرتا ہے قرآن پڑھانے کے اندر قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن سمجھانے کے اندر کسی طالب علم کو قرآن پڑھا رہا ہے کسی کو سمجھا رہا ہے کوئی میدانوں کے اندر نکل کر قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے ٹکڑے کرا رہا ہے کوئی جہاد کر رہا ہے ٹھیک ہے تو روکی سوکھی تو کھا رہی ہے لیکن دیکھ تیرے بیٹے کی کتاب کتنی بن رہی ہے تیرے بیٹے کی ہسٹری کیا لکھی جا رہی ہے مر تو اس کا بیٹا بھی جائے گا تیرا بیٹا بھی جائے گا عالم برزخ شروع ہو جائے گا کروڑوں سال کا عالم برزخ ہوگا عالم شروع ہوگا اور وہ نہ ختم ہونے والا عالم ہوگا تب تیرا بیٹا یہ کتاب لے کر پھر رہا ہوگا وہ اما منوسیا کتابین ہی یہ کتاب کسی مولوی کی لکھی ہوئی نہیں ہے رب اس کتاب کی شہادت دیتا ہے یہ کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگی وہ مسکراتا پھرے گا اما تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت کی سیریں کرائے گا اما دیکھ تو صحیح تو نے بیٹا حافظ قرآن بنایا تھا رب کہے گا اما سیڑیاں چڑھنا شروع کر تیرے تو گٹنوں میں بھی دم آ جائے گا تیری تو ٹانگوں میں بھی طاقت آ جائے گی تو سیڑھیاں چڑھتی چلی جائے گی رب تیرے مرتبے بڑھاتا چلا جائے گا تجھے جنت میں وہ محلات ملیں گے تجھے جنت کے اندر وہ تاج ملیں گے کہ بڑے بڑوں کی آنکھیں خیرا ہو جائیں گی تب پتا چلے گا کہ یورپ جی، والے کی ماں اچھی تھی حافظ قرآن مسکین کی ماں اچھی تھی کون اچھا تھا فیصلے تب ہو جائیں گے اور فرق کیا ہوگا فرق صرف اس بات کا ہوگا کہ رب نے جو پونجی دی تھی اس پونجی کو کہاں لگایا ایک ماں کے بیٹے نے اس پونجی کو بچا بچا کر اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس بات کو ذرا اس طریقے سے سمجھ لیجئے آپ سب صاحب اولاد ہیں اللہ رب العزت سب کی اولاد کو نیک بنائے آپ کی اگر دو بیٹے ہوں آپ ان دو بیٹوں کو صبح صبح ایک ہزار روپے دے کر بھیجیں ایک کے ہاتھ پر ایک ہزار دوسرے کے ہاتھ پر ایک ہزار رکھیں کہیں بیٹا جاؤ شام تک چیزیں خریدو شام کو واپس گھر کے اندر آ جاؤ ایک بیٹا گیا دکانوں پر گیا اس نے جا کر کسی دکان پر قرآن پاک کا نسخہ دیکھا وہ قرآن پاک کا نسخہ خریدا اس نے کہیں پر کوئی جائے نماز دیکھی وہ جا نماز خریدی اس نے کوئی اچھی تصویر دیکھی وہ اچھی تسبیح دیکھی وہ خرید لی اس نے کوئی اپنی والدہ کے لیے دوبٹہ دیکھا وہ دوبٹہ خرید لیا اپنی بہن کے لیے کوئی حجاب دیکھا وہ حجاب خرید لیا دیکھا کہ مارکیٹ میں بازار میں کوئی اپاہد پھر رہا ہے کوئی بھوکا مسکین پھر رہا ہے بچے بچے ہوئے پیسے اس کی مٹھی پر رکھ کر اس کی مدد کر دی شام کو وہ بھی گھر کے اندر آ گیا دوسرا بیٹا نکلا جس نے جاتے ہی نئی کی دکان پر جا کر ویسوں سے جا کر اپنی داڑھی کٹائی پیارے آقا کی سنت کو پیشاب میں بہایا پھر بازار میں گیا کسی ویڈیو سی ڈی کی دکانوں پر جا کر گندی فلمیں خریدی پھر بازار کے اندر نکلا کوئی بدکاری کرتا ہوا اڈا نظر آیا اس اڈے کے اندر گھس کر اپنے پیسے خرچ کر کے شام کو وہ بھی واپس آ گیا ماں نے پوچھا بیٹو کیا کر آئے ہو اب اما اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا تمہیں کون سا بیٹا اچھا لگے گا جو ہزار روپے اللہ کے کاموں پر خرچ کر کر آیا یا وہ کہ جو ہزار روپے کے ساتھ منہ کالا کر کر آیا ماں کو وہی بیٹا پسند آئے گا جو اچھا اچھے کام کر کر آیا رب نے بھی ہم سب کو اپنی اولاد بنا کر اپنی مخلوق بنا کر بھیج دیا ہم سب کے ہاتھوں میں پیسوں کی بجائے زندگیاں دے دی جاؤ تمہاری یہ جمع پونجی ہے اب آپ میں سے اور مجھ میں سے کوئی صبح صبح اٹھ کر رب کی پونجی کو اچھے کاموں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے ایک ماں اٹھتی ہے تحجد کی نماز پڑھتی ہے فجر کی نماز پڑھتی ہے اپنے بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھاتی ہے سب کو جمع کر کے تلاوت کرواتی ہے ان کو پھونکے مار کر ان کو ان کی ملازمتوں پر ان کے کاموں پر ان کی تعلیم کے لیے روانہ کرتی ہے بچے چلے جاتے ہیں گھر کا کام کاج کرتی ہے اس نیت سے کرتی ہے شوہر خوش ہو جائے گا بچے خوش ہو جائیں گے اس کا یہ کام بھی عبادت بن جاتا ہے کام سے فارغ ہوتی ہے فارغ ہو کر رب کی تصویر اٹھا کر رب کا کلام اٹھا کر پڑھتی ہے شام تو اس کی بھی ہو جاتی ہے شام کو بچے آتے ہیں شوہر آتا ہے بیوی اور ماں مسکراتے ہوئے کھانا کھلاتی ہے بچوں کی خدمت کرتی ہے ربا تیری نعمتیں ہیں شوہر بھی تیری نعمت اولاد بھی تیری نعمت میں ان کی خدمت کر رہی ہوں رب بھی خوش ہوتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتی ہے رب اس کا کھانا پکانا رب اس کا دال کو تڑکا لگانا رب اس کا روٹی کے پیڑے بنانا ہر چیز کو عبادت بنا دیتا ہے رات اس کی ہو جاتی ہے یہ بھی رات کو سو جاتی ہے دوسری اٹھتی ہے جو دن کے گیارہ بجے اٹھے گی اٹھنے کے بعد گالیاں دیتی ہوئی اٹھے گی کوستی ہوئی اٹھے گی نہ نماز کا خیال نہ کسی اور چیز کا خیال اس کے بعد رسالے اٹھا کر فلمیں اٹھا کر گانے اٹھا کر سننا شروع شام تو اس کی بھی ہو گئی رات تو اس کی بھی ہو گئی دونوں کے ہاتھوں سے زندگی کا ایک دن چلا گیا زندگی کے قیمتی لمحات چلے گئے لیکن موازنہ کرو جب رب کے سامنے یہ کھڑے ہوں گے رب کو اس مخلوق میں سے کون سی مخلوق پسند آئے گی کون پیارا لگے گا اس چیز کا فیصلہ میں اور آپ ہم سب خود کر لیں ولاسر رب نے ہمیں پونجی دے دی ہم نے اس پونجی کو گواہ ڈالا موٹے موٹے رسالے اٹھا کر جھوٹ کے پلندے اٹھا کر اپنی آنکھیں خراب کر کے پڑ رہے ہیں سوچ نہیں رہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم کس قیمتی متا کو گوا رہے ہیں ہم کس قیمتی چیز کو گوا رہے ہیں ہم اس وقت کے اندر ہم رب کا نام لے لیتے رب ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھول دیتا ہم اپنی اولاد کے لیے جھولیاں پھیلا دیتے رب ہمارے لیے خیروں کے دروازے کھول دیتا ماں رسالہ کھولنے کی بجائے قرآن پاک کو کھول کر بیٹھ جاتی رب کتنی خیروں کے دروازے کھول دیتے لیکن نہیں قیمتی زندگی صبح سے شام چلی جاتی ہے اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہو گیا ہمارے ہاتھوں سے کیا نکل گیا لیکن یاد رکھو ہاتھوں سے سرمایہ نکل گیا ہاتھوں سے قیمتی متا نکل گئی قبروں کی طرف قدم قریب ہو گئے قبر سامنے آ گئی ہاں میری ماں بہنوں قبر سامنے آ گئی سن لو سب کے سب میں بھی سن لوں قبر سامنے آ گئی قبر کا دروازہ بند ہو گیا دیکھو گرمی میں پنکھا بند ہو جائے دم گھٹتا ہے ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو قبر کا اندھیرا ہو گیا دروازہ بند کر دیا اسی اولاد نے مٹی ڈال دی کہیں سے ہوا کا کوئی راستہ نہیں ہے کہیں سے روشنی کا کوئی سوراخ نہیں ہے تب دل کڑے گا یا حسرتا یا وہی کیا ہو گیا یا وہی لتا لمت تخص فلانند خلیلا یا لئی تبھی لمت تخذ فلانند خلیلا تب یہ دن یاد آئیں گے تب یہ راتیں یاد آئیں گی ہمارے لیے تو تین گھنٹے پندرہ دن میں تین گھنٹے نکالنا مشکل ہو گیا رب کے لیے لیکن یاد رکھو یہ وقت یاد آئے گا یہ گھڑیاں یاد آئیں گی یہ گزرے ہوئے لمحات یاد آئیں گے یہ جھوٹ کے پلندے رسالے یہ جھوٹی فحاشی کے بنی ہوئی فلمیں یہ جھوٹے مکاری سے بنے ہوئے ایمان سے منحرف کرنے والے ڈرامے اور ان میں لگا ہوا وقت جب قبر میں یاد آئے گا تو یاد رکھو نہ کوئی آنسو پوچھنے والا ہوگا نہ کوئی تسلی دینے والا ہوگا نہ کوئی رب کا کلام سنانے والا ہوگا تب دھاڑے ماروں گا میں بھی اور آپ بھی تب فرشتے گرز مار مار کر کہیں گے کیا تمہارے پاس المیاتی کم رسولم منکم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا کیا کوئی تمہارے پاس نہیں آیا تھا جو تمہیں آ کر سورہ آخر ہی سنا کر گیا ہو بل آخر کہ جس میں رب نے تمہاری زندگیوں کی قسم کھائی تھی آج گھنٹوں کے گھنٹے اپنی زندگی کی قیمت تو پہچانو رب کے ہاں میری زندگی اتنی قیمتی رب کے ہاں تمہاری زندگی اتنی قیمتی کہ رب میری اور تمہاری زندگی کی عظمت کو رکھ کر قسمیں کھائے اور میرے اور آپ کے نزدیک ہماری زندگی اتنی فالتو ہو گئی کہ ہم کسی مکار کے لکھے ہوئے جھوٹے ڈراموں پر اپنی زندگی کے گھنٹوں پر گھنٹے لگا دیں جھوٹی کہانیوں پر گھنٹوں کے گھنٹے صرف کرتے جائیں ہائے افسوس ہے افسوس ہے افسوس یا عجبا ہے تعجب ہے حسرت کہ دل میں خوف ضیا تک بھی نہ رہا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا کچھ گوا ڈالا اپنا کیا کچھ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ولاسر یہ سورت واقعی قرآن پاک کا خلاصہ ہے رب نے کہا اپنی زندگیوں کو قیمتی بناؤ ان انسان الفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے الدین ددینہ امنو مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے پہلی چیز ایمان ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی چیز قابل عمل نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو کچھ کام آنے والا نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو یاد رکھو نہ جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں نہ رب کے ہاں سے معافی ملنے والی ہے یہ ایمان بڑی نعمت ہے لیکن یہ ایمان ہو ایسا کہ جس کو ایمان کہا جا سکے جس کو ایمان کہا جا سکے ہمارا ایمان تو اتنا کمزور کہ ہم کہتے ہیں آمن تو ہم ایمان لائے رب پر اور پھر اس رب کی جھوٹی قسمیں اس رب کے نام کا مذاق اس رب کے نام کی توہین ہم نے کہا آمن تو ہم ایمان لائے رب پر کون رب ہوا یحیی و یمیت جو مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب وہ رب رزق کا مالک ہے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها وہ رب ہے جو سمندروں میں جنگلوں میں جانوروں کو پرندوں کو چرندوں کو مچھلیوں کو رزق دیتا ہے وہ رب رازق ہے آمنت باللہ ہم ایمان لائے اس رب پر لیکن پھر ہمارے پاس کوئی حرام لے کر آیا ہم نے رب کو بھلا کر حرام کھایا کوئی ہمارے پاس سود لے کر آیا ہم نے کہا ہم نے سود چھوڑ دیا رب روزی نہیں دے گا ہمارے سامنے جھوٹ آیا ہم نے کہا ہم نے جھوٹ نہ بولا تو ہماری روزی بند ہو جائے گی تبھی ایمان کہاں چلا گیا جب رب نے کہا جھوٹ بولو گے میں تمہیں عذاب دوں گا رب نے کہا غیبتیں کرو گے میں تمہیں آزاد دوں گا رب نے کہا قبر میں تم پر ساتھ مسلط کر دوں گا لیکن جب میری مجلس میں غیبت ہوئی میں رب کو بھول گیا جب میرے سامنے آ کر کسی نے میرے بھائی کی مذمت کی تب میں رب کو بھول گیا جب میں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کا دل ستایا تب میں رب کو بھول گیا جب میں نے اپنے بہن بھائیوں پر ظلم کیا تب میں اپنے رب کو بھول گیا جب میں نے اپنے خاندان والوں کی عزت کی دھنیا بکھیری تب میں رب کو بھول گیا جب میں نے کسی راہ چلتے ہوئے مسافر کا دل دکھایا تب میں رب کو بھول گیا جب مسجد سے مجھے رب نے بلایا اللہ اکبر حیا بندے نماز کے لیے آ جا بندی مسلح بچھا کر نماز پڑھ تب میں رب کو بھول گیا جب مجھے رب نے روزے کے لیے بلایا تب میں رب کو بھول گیا جب مجھے رب نے زکات کا کہا تب میں رب کو بھول گیا آمن تو اللہ تب کہاں گیا میرا ایمان اس لیے فرمایا جس کا ایمان ہو اور وہ ایمان سچا ہو مسجد سے آزان آئے کہے ربا تو نے مجھے بلایا جب بیٹا رب کی نافرمانی کرے غصہ آ جائے تب پتا چلے گا رب کو ماننے والی ماں ہے اما تو رب کو مانتی ہے آمن تو بلّہ کہتی ہے میری بہنا تو رب کو مانتی ہے آمن تو بلّہ کہتی ہے اور میری بچی تو رب کو مانتی ہے آمن تو بلّہ کہتی ہے لیکن جب تیرا شوہر رب کی نافرمانی کرتا ہے رب کی عبادتیں چھوڑتا ہے جھوٹ بولتا ہے بدکاریاں کرتا ہے نمازیں چھوڑتا ہے تب تجھے رب یاد نہیں آتا تب تجھے اس شوہر پر غصہ نہیں آتا تب تو لاڈ اور ناز نخروں سے اس اس شوہر کو نمازی بنانے کی کوشش نہیں کرتی تو تیرا ایمان جھوٹا ہے تو رب کو مانتی تیرا دل کانپ جاتا کہ تیرا شوہر جہنمی بن رہا ہے تیرے شوہر کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک آ جائے تیری دن رات کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ اس کو خوشبو کس نے لگائی ہوگی لیکن تیرا شوہر بے نمازی بن جائے تیری ایک دن کی نیند خراب نہیں ہوتی آمن تو باللہ کہاں گیا تیرا ایمان اما تیرے بیٹے کو بخار ہو جائے تو تڑپ جاتی ہے تیرے بیٹے کا بستر پسینے سے گیلا ہو جائے تو ساری ساری رات بیٹھ کر ہاتھوں سے پنکھے جھلتی ہے تیرے بیٹے کو زکام ہو جائے تو تیری نیند خراب ہو جاتی ہے تیرا دل بے چین ہو جاتا ہے لیکن جب تیرا یہ بیٹا پیارے آقا کی سنت پر اس طرح چلاتا ہے یہ تیرا بیٹا پیارے آقا کی امت کی بچیوں کے ساتھ فونوں پر باتیں کرتا ہے عشق کے کرتا ہے کائنات کا بدترین سور بن کر بدکاریاں کر کے اپنی قبر کو خراب کرتا ہے تب تجھے رب کہتا ہے قیامت کے دن اس تیرے بیٹے کی شرم گاہ کو پیشانی پر رکھ کر تیرے سامنے کھڑا کر دوں گا لیکن ماں تو برداشت کرتی ہے تو کہتی ہے میرا چاند جیسا بیٹا میرے دل کا سکون ہے اسے مت روکو برائیوں سے جب تیرے سامنے تیرا بیٹا کانوں کے اندر واک مین لگا کر ہیڈ فون لگا کر گانے سنتا ہے تب تجھے رب کہتا ہے تیرے اس بیٹے کے کانوں میں سیسا پلا کر ڈالوں گا آمن تو تو رب کو ماننے کا تو کہتی ہے لیکن رب کو مانتی نہیں ہے نہ مرد مانتا ہے نہ عورت مانتی ہے کوئی نہیں مانتا تب رب بھولتا ہے آمن تو بلّہ آمنو آمن مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ایمان ایسا کہ جس کو ایمان کہا جا سکے ایسا ایمان نہیں کہ جو اپنے لیے اور ہو دوسروں کے لیے اور ہو ایسا ایمان نہیں جو رب کے حکموں کی خلاف ورزی کو دیکھ کر نہ کانپتا ہو ایسا ایمان نہیں جو رب کے نام کی توہین کو دیکھ کر نہ لرستا ہو ایسا ایمان ایسا ایمان کہ جس کو ایمان کہا جا سکے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے تو فرمایا تمام انسان خسارے میں ہیں مگر یہ کہ جن کو ایمان مل گیا جنہوں نے جن کے دل میں ایمان بیٹھ گیا جن کو رب کے عذاب کا رب کی نعمتوں کا رب کی دی ہوئی زندگی کا رب کی دی ہوئی سانسوں کی قدر معلوم ہو گئی جن کا ایمان سچا ایمان ہے جن کو رب کی باتوں پر ان دیکھے ہوئے یو منون جن کو بغیر دیکھے ہر چیز پر اعتماد ہے ہر چیز پر یقین ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے آگے تین اور چیزیں فرمائی وامل الصالحات آمال صالحہ وتواسو بالحق ایک دوسرے کو حق بات کی وسیعت کرنا وتواسو بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا صبر صبر کے کیا معنی ہیں حق باتوں کی تلقین کس طرح کی جائے اعمال صالحہ کی کیا اہمیت ہے انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے درس میں انشاءاللہ یہ موضوعات عرض کروں گا اس لیے کہ تفصیلی باتیں ہیں تفصیلی موضوعات ہیں یہ سارے کے سارے اعمال صالحہ کی بہت ساری تفصیلات ہیں تواسی بالحق کسی کو حق کی بات کرنا کس انداز میں کرنا کیسے کرنا اس میں بھی بہت ساری تفصیلات ہیں ہم نے اس کی بھی تشریحات کو اپنی زندگی میں غلط لیا ہوا ہے ہم حق کی بات کرنے کی بجائے لوگوں کو تانے دیتے ہیں لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں میں سے کسی بات کی اجازت نہیں دیتے سواسی بالحق حق بات کہنے اور سمجھانے کا کیا طریقہ ہے اس کی بات انشاءاللہ اور و اور بھی صبر اور صبر کی تلقین صبر کس کو کہتے ہیں صبر کس کو کہتے ہیں آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی ہم بڑی صبر والی ہیں ہم جیسا صبر والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا پوچھو کس بات پر صبر کیا ہے کیا دنیا کے اندر تو لوگوں کو ان کے بچے کڑھائیوں کے اندر جلا کر کھلا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 في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر أوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين تراك الله حافظنا الله ناصرنا الله نازرنا الله معنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أفلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا تعذب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بذنوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والبرك والجنون وسيء الأسقام اللهم اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ومن أن نرد إلى أرذل العمر اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والنفاق والشقاق اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من فتنة مسيح الدجال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا الحم الراحمین ہم سب کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے مالک ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے الحم الراحمین ہم سر سے لے کر پاؤں تک مالک دن رات گناہوں میں لکھڑے ہوئے ہیں مالک رحم فرما دیجیے مالک مالک معاف فرما دیجیے مالک مالک ہم ندامت اور شرمندگی سے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں مالک مالک معاف فرما دیجئے دیجیے مالک مالک ہم نے آپ کی زمین کے چپے چپے کو مالک ذرے ذرے کو ہم نے گناہوں سے بھر دیا ہے مالک مالک آپ نے ہمیں قیمتی پونجی ہماری زندگیاں دی مالک مالک ہماری زندگیاں گزر گئی مالک کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے میں مالک ہم نے گواہ ڈالی اپنی کا مالک ہم نے اپنی آنکھوں کا نور گواہ ڈالا مالک مالک ہم نے اپنی پیشانیوں کا نور گواہ ڈالا مالک مالک ہم نے اپنی زبانوں سے گناہ کیے مالک ہاتھ پاؤں سے گناہ کیے مالک مالک آپ نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا مالک مالک ہم نے دن رات آپ کو ستایا مالک ہم نے پیارے آقا کا دل دکھایا مالک آپ نے تو ہمیں پیارے آقا کا امتی بنایا اشرف المخلوقات بنایا قرآن جیسی دولت نصیب فرمائی ایمان نصیب فرمایا مالک عزت نصیب فرمائی مالک روزی نصیب فرمائے مالک صحیح سالم جسم نصیب فرمائے مالک لیکن ہم ناکارا نکلے مالک ہم بے حیا نکلے مالک ہم بدکار نکلے مالک ہم جھوٹے کزاب نکلے مالک